کرے رمضان مبارک کا مہینہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا خزینہ ہے جہاں انسان بہت ساری دعائیں مانگتا ہے ایک دعا بڑی اہم ہے جو ہمیں اس مہینے میں مانگنی ہے اللہ سے منوانی ہے وہ کیا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے کہ آخری لمحے میں ہمیں کلمہ نصیب ہو جائے انگریزی میں کہتے ہیں all is well that ends well جب کسی چیز کا انجام اچھا ہو تو وہ سب اچھی ہوتی ہے انجام کو دیکھا جاتا ہے تو جب انسان کا انجام اچھا ہوا تو ساری زندگی اچھی ہو گئی علیہ ساط والسلام نے یہی مضمون خود خود ارشاد فرمایا چنانچہ حدیث پاک میں ہے کما تعیشون تموتون تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی گویا اصول یہ بنا کہ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود اور جس کی زندگی مضموم اس کی موت بھی مضموم تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس ڈھب پر زندگی گزار رہے ہیں ہماری زندگی گزارنے کا انداز کیا ہے صالحین والا ہے یا فاسقین والا ہے چنانچہ ہمارے مشائق نے لکھا ہے کہ جو شخص دنیا میں جتنی استقامت کے ساتھ شریعت کے اوپر چلے گا اتنا ہی قیامت کے دن پل سے رات پر وہ آسانی کے ساتھ چل سکے گا اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتا ہوگا تو یہ اس بات کی دلیل کہ یہ پل سرات پہ بھی پھسلے گا اب فیصلہ ہم خود کر سکتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ حکم خدا سامنے آیا اور ہم اپنی شہوت کی وجہ سے غصے کی وجہ سے نفس کی خرابی کی وجہ سے ہم پھسل گئے شریعت کو نظر انداز کر دیا تو اگر دنیا میں احکام شریعت پر عمل کرنے میں پھسلتے رہیں گے تو یہ اس بات کی نشانی کہ کل پل سرات پہ چلتے ہوئے بھی پھسل جائیں گے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس دن نہ پھسلیں اور پل سرات کے اوپر سے گزر جائیں آرام کے ساتھ تو پھر اس دنیا کے اندر ہمیں احکام شریعت کے اوپر استقامت کے ساتھ جائے مشائخ نے دس ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جن کی فکر کی جائے تو انسان کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے اس کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اب یہ بہت اہم باتیں ہیں اس لیے خاص آج رمضان مبارک کے جمعہ میں اس مضمون کو بیان کرنے کا ارادہ کیا کہ ہم سب فکر مند ہوں ان کے بارے میں سب سے پہلی چیز جو خاتمہ بالخیر کے بارے میں معاون ثابت ہوتی ہے وہ ہے نگاہ کی پرہیز نظر کی بد پرہیزی انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے یہ ایک ایسا گنا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان آخری وقت میں کلمہ بھول جاتا ہے اس کو چھوٹا گنا نہ سمجھیں یہ جو ہے نا حسرت کے ساتھ کسی غیر کی طرف نظر اٹھنا ہائے یہ بھی مجھے مل جائے یہ بھی میرے پاس آ جائے دل کی شہوت کے ساتھ جب انسان کسی پر محبت کی نظر ڈالتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ کی محبت سے محروم کر دیا جاتا ہے آپ خود سوچیں کہ بیوی فاقہ برداشت کر لیتی ہے پھٹے کپڑے پہن کے گزارا کر لیتی ہے روکی سوکھی سب برداشت کر لیتی ہے لیکن اگر اس کا خامن کسی غیر عورت کی طرف ایک نظر اٹھا کر دیکھے کبھی برداشت نہیں کرتی تو بیوی اگر نظر کا برداشت نہیں کرتی تو اللہ رب العزت بھی تو محبت کی نظر چاہتے ہیں نا وہ کیسے برداشت فرمائیں گے کہ بندہ میرا ہو اور دل میں محبت غیر کی بسائے پھر رہا ہو بیوی اگر خامن کو غیر کی طرف نظر ڈالتا دیکھے بولنا چھوڑ دیتی ہے ناراض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ بھی اس چھوٹا سے عمل سے بندے سے ناراض ہو جاتے ہیں یہ بہت نازک مسئلہ ہے محبت کا معاملہ چونکہ محبت میں غیرت ہوتی ہے نا اس کی وجہ سے بیوی گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے یہ غیر کی طرف دیکھتا کیوں ہے اور کہتی بھی ہے کہ میں تیری ساری غلطیاں میں برداشت کر سکتی ہوں یہ نہیں برداشت کر سکتی حسن بشیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں توحید ایک دھوبن نے سکھائی کسی نے کہا کہ حضرت وہ کیسے فرمایا کہ ہمسائے میں دھوبی رہتا تھا میں رات کو کمرے میں سویا رات کو چھت پہ سویا ہوا تھا گرمی میں موسم میں تو مجھے ہمسائے میں میاں بیوی کی کوئی تلخ کلامی تو تکار ہوتے محسوس ہوئی تو میں نے ذرا غور کیا تو بیوی خامند کو کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہاری وجہ سے اس گھر کے اندر بھوک کو برداشت کیا پیاس کو برداشت کیا تنگی ترسی ہر چیز کو برداشت کیا اے میں تمہاری خاطر اور بھی بہت کچھ تنگی برداشت کر سکتی ہوں لیکن اگر تم چاہو کہ میرے سوا کسی غیر کی طرف نظر اٹھاؤ میں یہ نہیں برداشت کر سکتی فرماتے ہیں میں نے قرآن پاک پر نظر دڑائی تو میری نظر اس آیت پر آ کر رک گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یگ ما دون یگ فرو یشاء میرے بندے جو گناہ لے کر آؤ گے سب معاف کر دوں گا میری محبت میں کسی کو شریک کرو گے یہ گناہ میں کبھی معاف نہیں کر نبی علیہ صاحب سامنے چار فرمایا ان نظر و سہم من سہام ابلیس کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے مسموم زہریلا من تارا کہا مخافتی جس نے اس کو میرے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیا غیر پر نظر اٹھانا ابدل تو ہو ایمان یا جد حلاوت فی قلد ہی اس نظر کو روکنے کے بدلے میں میں اسے ایسا ایمان دوں گا کہ وہ اپنے دل میں ایمان کی حلاوت محسوس کرے گا تو غیر سے نظر بچانے کے بدلے میں کتنا بڑا انعام ملا کہ بندے کو حلاوت ایمان نصیب ہو جاتی ہے اور ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ پھر اس کی تشریح فرماتے ہیں فرماتے ہیں قد واردہ یہ بات وارد ہوئی ان حلاوت المان اذا دخلت البن کہ جب دل کے اندر حلاوت ایمان داخل ہوتی ہے لا تخرج من ابدا وہ دل میں سے کبھی باہر نہیں نکلتی تو جب اللہ فرماتے ہیں کہ میں حلاوت ایمان عطا کر دوں گا اس کا مطلب یہ کہ اب اس بندے کی موت تک اس کا ایمان محفوظ رہے گا تو آج جمعہ کے اس مبارک مجلس میں اس بات کا ہم عہد کریں کہ ترکت اللہ تولزا جمیا اللہ میں نے سب لات و منات چھوڑ دی کسی بندے سے محبت کرنا نفسانی یا کسی بندی سے کرنا سب لات و منات ہیں ترقت اللہ جمیا اللہ میں نے سب لات و منات آج چھوڑ دیے کزال کا یف الرجل البصیر تو دل میں عہد کریں اس بات کا ایک تیری رضا کی خاطر اللہ میں نے سب کو چھوڑ دیا بتوں کو توڑ تخیل کے ہوں کہ پتھر کے یہ نہیں ہوتا کہ فقط بت پتھر کے بنے ہوتے ہیں نہیں تخیل کے بھی بت ہوتے ہیں خیالی محبوب بنا لیتے ہیں نوجوان خیالات کی دنیا میں اس سے ملاقاتیں ہوتی ہیں باتیں ہوتی ہیں اس کی محبت دل پہ چھائی ہوئی ہوتی ہے تو آفاقی اور انفسی معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ سے اپنے رشتے کو جوڑنا کیجئے کس واسطے گشتہ جنت کی تلاش جب کہ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں لوگ مٹی کے کھلونوں سے بہل جاتے ہیں چھ فٹ کا کھلونا پوری زندگی اسی کی خاطر گزر رہی ہے تو سب سے پہلا عمل کہ بد نظری سے مکمل پرہیز نفس ایسا خبیص ہے وہ کہتے ہیں ہاں چھوڑ دو مگر کہیں کہیں تو دیکھ لیں گے نا تو یہ بھی نہیں کرنا مکمل پرہیز دل میں عہد کہ اللہ آج کے بعد میں نے غیر محرم کی طرف نظر نہیں اٹھانی اب نفس اگر بہانہ کرے کہ تم بچ ہی نہیں سکتے ہم نہیں بچ سکتے تو ہمارا پروردگار تو ہمیں بچا سکتا ہے اللہ پہ کیوں نہ نظر دوڑائیں وہ پروردگار رحمت فرمائے گا اور یہ مشکل کام ہمارے لیے آسان فرما دے گا حلاوت ایمان بندے کو جب ملتی ہے نا تو اس کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے شہوتوں کے مزے تھوڑے اور حلاوت ایمان کا مزہ ان سب سے زیادہ اعلی ہوتا ہے آپ خود سوچئے کہ جسم کے آزا سے جو مزے ملتے ہیں وہ اگر ایسے ہیں تو دل جو تمام آزا کا سردار ہے جو مزے دل سے ملتے ہوں گے وہ کیسے ہوں گے اور حلاوت ایمان کا مزہ دل سے ملتا ہے بدن گدگدائیں تو اتنا مزہ آتا ہے تو اگر دل کو گدگدا دیں تو پھر کتنا مزہ آئے گا اللہ والے بندوں کے دلوں کو گدگدا دیتے ہیں تو اللہ تعالی کی محبت کا مزہ ہی جدا ہے چنانچہ علماء نے حلاوت ایمان کی پانچ نشانیاں لکھی ہیں ہم بھی اس سے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں ایمان کی وہ حلاوت حلاوت مل رہی ہے یا نہیں مل رہی سب سے پہلے فرمایا کہ استلزاد الطاعات حلاوت ایمان کی پہلی نشانی کہ عبادات میں مزہ آتا ہے نماز میں مزہ تلاوت میں مزہ ذکر میں مزہ سچ بولنے میں مزہ نیکی کے کام کرنے میں مزہ اللہ کی اطاعت کرنے میں بندے کو مزہ آتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لذت کی وجہ سے یہ کام کرتا ہے نہیں یہ نہیں کہ وہ کوئی عبد الطف بن جاتا ہے ہوتا وہ عبد الطیف ہی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کو عبادات کے اندر ایک سکون دے دیتے چنانچہ مسجد میں آتا ہے المؤمن فی المسجد مسجد کے فلما جیسے مچھلی پانی میں آ کر پرسکون ہوتی ہے بچہ ماں کی گود میں آ کے پرسکون ہو جاتا ہے ایسے بندہ اللہ رب العزت کے گھر میں آ کر پرسکون ہو جاتا ہے دوسری علامت علی جمی شہوات کہ یہ ایسی لذت ہوتی ہے کہ تمام شہوات کا چھوڑ دینا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے مثال ایک جوان العمر شادی شدہ آدمی ہے اس کو اگر کہیں کہ بھئی ہم آپ کو ایک ڈبہ بسکٹ کا دیں گے آج آپ گھر بیوی کے پاس نہ جائیں وہ مسکرائے گا کہتا کیا وہ وقوفی کی بات ہے ایک ڈبہ بسکٹ کا دے دیں گے کوئی ہے نسبت اس کو اس کے ساتھ تو جس طرح اس لذت کو اس لذت کے ساتھ نسبت ہی نہیں ایسے ہی دنیا کی شہوتوں کو اللہ رب العزت کی محبت کی لذت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں ہے تیسری نشانی تحمل المشاق فی مرضات اللہ اللہ کی رضا کے لیے وہ انسان پھر مشقتیں اٹھاتا ہے اس کو مشقتیں مشقتیں نظر نہیں آتی ساری رات جاگنا آسان اپنے بدن کو اللہ کی عبادت میں تھکا دینا آسان روزے رکھنا آسان زکات ادا کرنا آسان اللہ کے دین کے لیے مشقت اٹھانی آسان ہو جاتی ہے اس کے لیے کسی عاشق نے کہا تھا اللہ تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے تیرا غم بھی مجھ کو عزیز ہے کہ وہ تیری دی ہوئی چیز ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اگر اس کو مشقتیں بھی ملتی ہیں تو وہ محبوب کا دیا ہوا ہدیہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیتا ہے چوتھی علامت تجر المرارات فل المصیبات مصیبتیں آتی ہیں نا تو مصیبتوں کے گھونٹ وہ بڑے بڑے اس طرح بھرتا ہے جیسے لوگ شربت کے گھونٹ بھرا کرتے ایک بزرگ تھے ان پر فاقہ آیا تو رو رہے تھے اللہ سے دعا مانگ رہے تھے اس کا شکر ادا کر رہے تھے کسی نے کہا یہ بھی کوئی شکر ادا کرنے والی بات ہے کہ لگے ہاں اللہ یہ نعمت تو آپ اپنے پیاروں پر بھیجا کرتے ہیں میرا کون سا عمل آپ کو پسند آ گیا کہ آپ نے مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دی تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر اگر مشکل کے حال آئے تو وہ اس کو بھی قبول کر لیتا ہے اللہ کی طرف سے اس کو سمجھتا ہے اور پانچویں نشانی ار بالقضاء فی جمیع جمیل حالات تمام زندگی کے حالات میں وہ اللہ کی قضاء کے اوپر راضی رہے کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا کہ لکھ لو محفوظ پر لکھنا شروع کیا تو قلم نے سب سے پہلے لکھا لا الہ الا انا محمد رسولی کہ نہیں کوئی معبود سوائے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے رسول ہے اور اس کے بعد اگلی اگلی بات یہ لکھی ملم یس تسلم بے جو میری قضا کو تسلیم نہیں کرتا بلم یسبر اعلی بلائی میری بھیجی ہوئی بلاؤں پر صبر نہیں کرتا ولم یشکر اعلی نے میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا پل یت رب بن سوائی اس کو چاہیے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے تو مومن اللہ رب العزت کی طرف سے جو حالات ہوں بس ان کے اوپر راضی اور خوش رہتے ہیں نہ تو ہجر ہے اچھا نہ وصال اچھا ہے یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے تو ایمان کی حفاظت آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے اس کے لیے چند اعمال جو فائدہ پہنچاتے ہیں پہلا عمل اس میں سے نگاہوں کا پرہیز دوسرا عمل مسواک باقاعدگی کے ساتھ کرنا مصنون طریقہ یہی ہے علامہ شامی رحمت اللہ نے لکھا تین انگلیاں اوپر چنگلی نیچے اور یہ انگوٹھا یہ سائڈ پر یہ یہ مسواک کو پکڑنے کا مصنون طریقہ ہے اور اس کو پکڑ کر مسواک کرے اور باقاعدگی کے ساتھ کرے نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس عمل کو پسند کرتے ہیں نبی اسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں وضو کے ساتھ مسواک کا کرنا لازم قرار دے دیتا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مسواک کا اہتمام کرتا ہے جب آخری وقت آتا ہے تو ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور ملک الموت شیطان کو اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو کلمہ یاد دلا دیتے ہیں کتنا بڑا انعام ہے اس مسواک کی سنت پر پابندی سے کہ ملک الموت آتے ہیں تو شیطان کو اس سے دور بھگا دیتے ہیں اور اس بندے کو موت کا وقت اس کو یاد دلا دیتے ہیں بھائی میں آ گیا ہوں تو کلمہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے چنانچہ علامہ شامی رحمت اللہ لکھتے ہیں مسواک کے بارے میں من تے ہی تذکیر الشہادت عند الموت اس کے فوائد میں سے ہے کہ موت کے وقت کلمہ شہادت بندے کو یاد آ جاتا ہے رزقنا اللہ تعالی بمن ہی وکرمی تیسرا عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے ایمان پر اللہ کے حضور شکر ادا کرے اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے ل ان شکر تم لزیز اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا تو اللہ رب العزت نے ایمان والی جو نعمت عطا کی ہم اللہ کا شکر ادا کریں میرے مولا تیرا کتنا بڑا کرم تو نے ایمان کی توفیق عطا تا فرمائی جب ہم شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں اور اضافہ فرمائیں گے ایک بزرگ تھے ان پر اللہ تعالی کی بڑی نعمتیں تھیں اور وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے سارے عملوں کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں مل جائے اور آخرت میں مجھے کہہ دیا جائے اذہب تم طیبات کم فی حیات کم دنیا تا تم بہا تو وہ کہتے تھے کہ بس مجھے دنیا میں یہ سب آسائشیں نہیں چاہیے آخرت میں چاہیے بدلہ آخرت میں چاہیے تو جتنی اور نعمتیں ہوتی اتنا ڈرتے اور روتے اور نعمتیں ہوتی اور ڈرتے روتے ایک دفعہ نا ان کے دل پر عجیب کیفیت ہوئی کہنے لگی یا اللہ میں بار بار آپ کو فریاد کرتا ہوں کہ میرے مولا مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے آپ نعمتیں دیے ہی چلے جا رہے ہیں اللہ رب العزت نے دل میں الہام فرمایا میرے پیارے میرے ہاں دستور ہے جو بندہ نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے میں نعمتیں بڑھاتا ہوں تو جب تک نعمت کا شکر ادا کرنا بند نہیں کرے گا میں تجھے نعمتیں عطا کرنا کبھی بند کر نہیں سکتا تو بھائی اللہ نے ہمیں ایمان کی نعمت عطا فرمائی کتنا بڑا اللہ کا کرم اس پر شکر ادا کرے شکر ادا کرنے کا ایک بہترین طریقہ نبی سات اسلام نے دعا سکھائی قربان جائیں محبوب دو عالم پر کیا احسانات ہیں ان کے امت کے اوپر فرمایا کہ یہ دعا مانگو صبح و شام رضی تو بلّہ ربا میں اللہ سے راضی کہ وہ میرا رب ہے وہ بحمد محمد نبیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے راضی کہ میرے نبی و بال اسلام دینا اور میں اسلام سے راضی کہ وہ میرا دین ہے ہم خوشی کا اظہار اس پر کریں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ اور نعمت عطا چوتھا عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے اللہ تعالی کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا سیدہ صدی کر اللہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا میں نبی علیہ سات اسلام کی مبارک زندگی میں تین بڑی واضح تبدیلیاں میں دیکھتی تھی پہلی تبدیلی نبی علیہ السلام عبادت میں بہت زیادہ مشقت اٹھاتے تھے پہلے بھی عبادت کرتے تھے مگر رمضان آنے پر بہت زیادہ عبادت میں کھپا دیتے تھے اپنے آپ کو اور دوسرا فرماتی ہیں کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے اور تیسرا فرماتی ہیں کہ دعاؤں کے اندر بہت آجزی اور لجاجت فرمایا کرتے تھے ہم بھی یہ تینوں عمل کریں رمضان مبارک میں حدیث مبارک کا ہے صدقہ کے بارے میں ان صدقاتا غضب ربی و تد فا می تسوئی مشکا شریف کی روایت کہ صدقہ اللہ رب العزت کی ناراضگی کو بجھا دیتا ہے ختم کر دیتا ہے اور بری موت سے بندے کو بچا لیتا ہے بھائی صدقہ مصیبت سے بچاتا ہے تو سب سے بڑی مصیبت تو بری موت ہے نا اسی لیے ہمارے اکابر اپنے بچوں کے ہاتھوں سے صدقہ دلواتے تھے فقراء کو بچوں کو جب دیتے تھے کچھ تو ان کو سمجھاتے تھے کہ تم اس کو جمع کرو اور جب جمعہ کا دن آئے تو تم مساکین کو دو مساجد میں دو اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو بچوں کو صدقہ کرنے کی باقاعدہ تر یعنی تربیت دیا کرتے تھے اور اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ ایک لاکھ دیں یا ایک روپیہ دیں انگریزی میں کہتے ہیں it's not the thing which counts it's the thought چیز کو نہیں دیکھتے بندے کی نیت کو دیکھتے ہیں اس لیے ایک بزرگ کھانے میں ان کو آلو ملے بڑا اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کسی نے کہا کہ یہ سڑے ہوئے آلو ملے بڑا شکر ادا کر رہے ہو کہنے لگے ہاں میں یہ نہیں دیکھ رہا کہ مجھے کھانے میں آلو ملے میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں اللہ جب آپ نے رزق کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے اپنے اس بندے کو بھی یاد رکھا یہ تھوڑی بات ہے یہ تھوڑی بات ہے کہ اللہ نے مجھے یاد رکھا مجھے ملا تو صحیح نا اللہ کی طرف سے سبزی ملی تو کیا ہوا اللہ اکبر کبیرہ تو تھوڑا ہو یا زیادہ اس سے فرق نہیں پڑتا ذو زو من منساطی کئی مرتبہ ایک غریب آدمی کا مٹھی بھر جاؤ اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا اس کے لیے جہنم سے نجات کا سبب بن جایا کرتا ہے ملا علی کاری رحمت اللہ فرماتے ہیں صدقہ کے بارے میں تم ناؤ انزال المکروہی ول بلا فی الحال کہ صدقہ سے جو بلائیں اور ناپسندیدہ حالات آتے ہیں اللہ ان کو بھی روک دیتے ہیں و تد فا الخاتمت فلم آل اور آنے والے وقت میں موت کے وقت اللہ ان کو برے خاتمے سے بچا لے پانچویں عمل جس سے کہ آخری وقت میں انسان کو کلمہ نصیب ہو سکتا ہے اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا اللہ رب علی تشاد فرماتے ہیں یادینہ اتقوا اللہ وقون مع الصادقین اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو تو اس صحبت سے بندے کو آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے حضرت مفتی من شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک شعر پڑھا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر سالت آتے بھیریا کہ اللہ والوں کی ایک لمحہ کی صحبت سو سال کی بے ریا عبادت سے بھی بہتر ہے تو فرمان لگے کہ میرے ذہن میں نا ایک سوال پیدا ہوا کہ شاعر لوگ اکثر باتوں میں افراد و تفرید کر جاتے ہیں شاعرانہ مزاج ہی ایسا ہوتا ہے اکثر و بیشتر محتاط لوگ ایسا نہیں کرتے تو لگتا ہے کہ اس میں مولانا روم رحمت اللہ علیہ سے بھی کچھ ایسا ہی ہوا جذبات کی رو میں بہ گئے کہ اللہ والوں کی صحبت ایک لمحہ کی ہو تو سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر نقطہ جو ذہن میں آ رہا تھا نا وہ یہ کہ اگر کہہ دیتے کہ سو سال کی عبادت سے بہتر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نہیں کہا سو سال کی بے ریا عبادت سے بہتر یہاں آ کے مسئلہ پھنس گیا چنانچہ حضرت کی حضرتانتلا کے پاس آئے اپنے شیخ کے پاس کہ حضرت مجھے تو لگتا ہے کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس میں نہ کچھ افراد و تفریح سے کام لیا حضرت فرمان لگے کہ یہ شعر میں پڑھوں جی حضرت پڑھیں تو حضرت تھانوی رحمت اللہ نے شعر پڑھا یک زمانہ صحبت با اولیا بہتر از لکھ سالہ سال بیریا کہنے لگا حضرت سو سال سمجھ میں نہیں آ رہے تھے آپ نے لاکھ سال پڑھ دیا پھر حضرت تھانوی رحمت نے ان کو بات سمجھائی فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ ایک لاکھ سال بے ریا عبادت کرے تو اس کو اپنے اچھے خاتمے کا یقین ہو سکتا ہے گارنٹی تو کوئی نہیں کر سکتا شیطان کی مثال سامنے لاکھوں سال اس نے عبادت کی انجام برا ہوا قرآن مجید میں تذکرہ ہے بلم باور نے تین سو سال عبادت کی انجام برا ہوا تو اتنی عبادتوں کے باوجود انجام کے بارے میں گارنٹی تو کوئی نہیں کر سکتا فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ لاکھ سال کی عبادت کے بعد بھی گارنٹی تو کوئی نہیں نہ دے سکتا جی فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے پیارے حبیب نے گارنٹی دے دی حضرت وہ کیسے فرمایا کہ حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ والوں کے پاس اگر تم بیٹھو گے ہم رجال لا یشقا جلیسہم یہ وہ بندے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا اور فرمایا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جس کا انجام برا جس کا انجام اچھا ہوا وہ بدبخت نہیں ہو سکتا تو گویا لسان نبوت سے خوشخبری مل رہی ہے کہ ایک لمحے میں وہ نعمت مل سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ انجام اچھا فرما دے اس اسی لیے اللہ کے لیے محبت کرنا قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہونے کا ذریعہ ہے حدیث پاک میں نبی السلام فرماتے ہیں کہ دو شخص جو اللہ کی رضا کے لیے دین کی نسبت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کریں گے ہم المتحابون فی اللہ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ طافت چھٹا عمل جس کی وجہ سے آخری وقت میں کلمہ حاصل ہونے کی آسانی نصیب ہو سکتی ہے اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کرنا اللہ سے محبت کرنا محبت کا اظہار کرنا کس سے اللہ تعالی سے کیوں اس لیے کہ جو شخص دنیا میں اللہ رب العزت سے محبت کی کوشش کرے گا اللہ تعالی سے دوستی لگانے کی کوشش کرے گا قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں کی قطار میں کبھی کھڑا نہیں کیا جائے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کے لیے کوششیں کر رہا ہو ہمتیں عمل کر رہا ہو زندگی گزار رہا ہو اور اللہ اس کو قیامت کے دن اپنے دشمنوں کی قطار میں کھڑا کرتا حضرت محمد رشید گنگوئی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر کسی کی زبان سے اللہ کا لفظ محبت کے ساتھ نکلا یہ لفظ کبھی نہ کبھی جہنم سے نجات دلانے کا سبب بن جائے گا پوری زندگی میں ایک مرتبہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس نے محبت کے ساتھ اللہ کا لفظ کہا تو فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا ایک لفظ جو محبت سے اس نے کہا کبھی نہ کبھی اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا سبب بن جائے تو بھائی ہم بھی اللہ رب العزت سے محبت کا اظہار کریں نمازیں پڑھیں روزے رکھیں تلاوت کریں نیکی کریں جیسے اللہ والے بنتے ہیں ہمیں ایسا طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے فسق کو فجور سے پرہیز کریں گناہوں سے پرہیز کریں تو یقیناً آخری وقت میں اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہوگی کیونکہ نبی علی صلاح السلام نے ارشاد فرمایا کما تعیشون تموتون جس حال میں تم زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ نیکی پر زندگی گزارے اور آخری وقت میں کلمے سے محروم ہو جائے ساتواں عمل اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہوں کو چھوڑ دینا ایک تو ہے نا دنیا کی بدنامی سے گناہ چھوڑ دینا کسی کی سزا کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا نہیں نہیں نہیں اللہ رب العزت کے خوف کی بنا پر گناہ کو چھوڑنا چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی نوجوان مرد ہو اور اس کو کوئی عورت گناہ کی طرف بلائے ذات منصب و جمال خوبصورت بھی ہو اچھے گھرانے کی بھی ہو اور وہ جواب میں کہہ دے انی خاف اللہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو فرمایا اس عمل پر اللہ اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرما دے گے اور اسی طرح کوئی مرد کسی عورت کو گناہ کی طرف کھینچنے کی کوشش کرے اور وہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے اللہ کے ڈر سے گناہ کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا عمل چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے امام شافی رحمت اللہ کا زمانہ تھا وقت کے ایک حاکم تھے جیسے علاقے کے گورنر ہوتے ہیں وہ اپنی بیوی کے ساتھ ذرا اچھے موڈ میں تھے اور بیوی کسی بات پہ خفا تھی اب ادھر سے ہاں اور ادھر سے نہ ادھر سے اسرار اور ادھر سے انکار یہ جتنا محبت کا اظہار کرتا اس کو اتنا زہر چڑھتی حتیٰ کہ اس نے جب بہت محبت کی بات کرنے کی کوشش کی نا اس نے کہا جہنمی دو پچر اب جب اس بیوی نے جہنمی کا لفظ کہہ دیا اس کو غصہ آ گیا غصے میں کہنے لگا اچھا اگر میں جہنمی تو میری طرف سے تجھے تین طلاق تلق تو میں نے تجھے طلاق دے دی غصے میں تھے چلو رات تو گزر گئی صبح ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو خامن نے سوچا کہ مجھے طلاق تو نہیں دینی چاہیے تھی اتنی پیاری بیوی تو مجھے نہیں ملنی دل میں گھر کیا ہوا تھا اس بیوی نے اور بیوی نے بھی سوچا کہ مجھے اور کچھ کہہ لینا چاہیے تھا جہنمی کا لفظ تو نہیں کہنا چاہیے تھا اب مسئلہ بھائی کیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی علماء کو بلایا گیا جس عالم سے مسئلہ پوچھتے ہیں وہ کہنے لگے جی ہم تو جواب نہیں دے سکتے کون بتائے کہ جہنمی ہے یا نہیں لو یہ تو ٹاک آف دی ٹاؤن بن گئی ہزاروں لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی کہ جی حاکم وقت کو مسئلہ پیش آ گیا اور اس کا جواب نہیں کوئی دے پا رہا مسئلہ بھی عجیب تھا کون کہے کہ بھئی تم جہنمی نہیں ہو یا تم جہنمی ہو یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے یہ تو قیامت کے دن پتہ چل امام شافی رحمت اللہ کو بات کا پتہ چلا مسکرائے فرمان لگے ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں انہوں نے حاکم وقت کو بلایا تو حاکم وقت نے جناب بندے بھیجے بلوایا کہ حضرت آپ اگر اس کا جواب دے سکتے ہیں تو میرا مسئلہ حل کریں انہوں نے فرمایا کہ میں آپ سے علیحدگی میں کوئی بات کرنا چاہتا ہوں تنہائی ہو گئی انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایک اپنی زندگی کا ایسا عمل بتاؤ کہ آپ گناہ کرنے پر قدرت رکھتے ہوں پھر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دیا ہو رکاوٹ کوئی نہ ہو کرنے میں سوچ سوچ کے اس نے کہا ہاں ایک مرتبہ میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش آیا کیا ہوا کہنے لگا میں دن میں کسی وجہ سے جلدی اپنے کمرے میں آ گیا بیڈ روم میں جلدی آ گیا اپنے دفتر کے کاموں کو چھوڑ کے جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے محل میں کام کرنے والی ایک جوان العمر لڑکی وہ کمرے میں کچھ کام کر رہی تھی بستر ٹھیک کر رہی تھی یا چادریں بچھا رہی تھی کہتے جب اس پر میری پہلی نظر پڑی نا تو اس قدر وہ خوبصورت تھی نوجوان دوشیزہ تھی کہ میرے ذہن کے اندر برائی کا خیال آیا اور اس خیال آنے کے بعد میں نے کنڈی لگا دی میں حاکم میں وقت تھا اگر میں اپنے اس ارادے کو پورا کر لیتا تو کس نے مجھے پوچھنا تھا لیکن وہ لڑکی تقیہ نقیہ پاک صاف تھی اس نے جب میرے بڑھتے قدم دیکھے تو وہ پہچان گئی اور اس نے مجھے دور سے کہا یا ملک اتق اللہ وہ بادشاہ اللہ سے ڈر کہنے لگا جب میں نے اللہ کا نام سنانا تو میرے دل پہ اللہ کا خوف غالب آ گیا میں نے کمرہ کھول کے اس کو کہا چلی جا میں اس گناہ کو کر سکتا تھا نفس جذبات بھڑک اٹھے تھے میرے شہوت مجھ پر غالب آ گئی تھی مگر اللہ کے ڈر سے میں نے اس گناہ کو چھوڑ دیا امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا اگر ایسا عمل ہوا تو میں فتوا دیتا ہوں کہ تمہاری بیوی کو طلاق نہیں ہوئی تم جہنمی نہیں ہو اب جب فتوا دیا تو علماء نے ان سے کہنا شروع کر دیا آپ کیسے ہوتے ہیں جہنت اور جہنم کے فیصلے کرنے والے آپ نے کہاں سے یہ فتوا دے دیا تو امام شافی رحمت اللہ نے فرمایا کہ میں نے فتوا نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے فتوا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے فتوا دیا ہے ہاں تو انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھ کر سنائی کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وہ اما من خواب مقام ربی اور جو اپنے رب کے سامنے قیامت کے دن کھڑے ہونے سے ڈر گیا وہ نہفسا انل ہوا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑھنے سے روک لیا فن ہی الماوا بس ایسے شخص کا ٹھکانا جنت تو جب آدمی گنا کو اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے لیے خاتمہ بالخیر ہونا آسان فرما دیتا ہے آٹھواں عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر آسانی سے ہو سکتا ہے اذان سننا اور اس کے بعد اذان کی دعا پڑھنا جیسے مصنون طریقہ ہے کہ مؤذن جو کہتا رہے وہی انسان بھی پڑھتا رہے اور آخر کے اوپر اذان کے بعد کی جو مصنون دعا ہے وہ مانگے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ دعا مانگے گا بخاری شریف کی روایت ہے نبی اسلام فرماتے ہیں حلت لہو شفاتی جو یہ دعا مانگے گا قیامت کے دن میں اس بندے کی شفاعت کروں گا چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ اکثر اپنے بیانات میں یہ بات فرماتے تھے کہ جب کوئی بندہ کسی کام میں مصروف ہو اور اذان آ جائے وہ اس کام کو روک لے اذان سنے اذان کا جواب دے اور اس کے بعد اذان کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھے فرماتے تھے کہ میرا یہ تجربہ ہے کہ اللہ رب العزت اس عمل کی وجہ سے اس بندے کو آخری وقت میں کلمے کی توفیق عطا فرمائے زبیدہ خاتون کا نام آپ نے سنا ہوگا ایک نیک اللہ کی بندی تھی نہر زبیدہ بنوائی جس سے لاکھوں انسانوں کو فائدہ ہوا فوت ہو گئی خواب میں کسی کو نظر آئی تو اس نے پوچھا کہ زبیدہ کیا بنا کہنے لگی کہ اللہ کا مجھ پر فضل ہوا میری مغفرت ہو گئی اس نے کہا ہونی تھی تم نے اتنا بڑا کام کیا انسانوں کو فائدہ حیوانوں کو فائدہ تو اس کار خیر کی وجہ سے تو تمہاری بخشش ہونی تھی ہم نے کہا نہیں اس کی وجہ سے نہیں ہوئی ایک ایسے عمل کی وجہ سے بخشش ہوئی جو مجھے یاد ہی نہیں تھا اچھا کون سا عمل کہنے لگی کہ ایک مرتبہ میں بھوک لگی ہوئی تھی اور کھانا کھا رہی تھی میں نے لکما توڑا کہ سالن لگا کر میں منہ میں لے جاؤں ابھی میں نے لکما اٹھایا ہی تھا کہ ادھر سے مجھے اذان کی اللہ اکبر کی آواز آئی اللہ اکبر کہنے لگی مجھے محسوس ہوا کہ میرے سر پہ دوپٹہ پورا نہیں تھا گھر میں جب عورتیں بیٹھی ہوتی ہیں تو کبھی پورا ہوتا ہے کبھی آدھا کبھی اتر جاتا ہے تو میرے سر پہ دوپٹہ آدھا تھا میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اللہ کے ادب کے خلاف ہے میں نے لکمے کو نیچے رکھا پہلے اپنے دوپٹے کو ٹھیک کیا پھر لکمہ اٹھا کے کھایا اللہ رب العزت نے میرے اس عمل کو پسند کیا کہ تم نے میرے نام کی تعظیم کی اس عمل کے بدلے میں تمہیں جہنم کے عذاب سے محفوظ کر دیتا ہوں کیونکہ چھوٹی بات ہے ملا علی کاری رحمت اللہ علیہ بخاری شریف کی اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری شفاعت اس کو نصیب ہوگی ففی اشارت الا بشارت حسن الخاتمہ کہ اس حدیث مبارکہ میں حسن خاتمہ کی بندے کو بشارت مل رہی ہے نواں عمل جس کی وجہ سے آخری وقت میں بندے کو کلمے کی توفیق ہوگی کہ بندہ اس کی دعا مانگے اللہ مبارک فی الموت و فیما بعد الموت صبح و شام اس کو کئی مرتبہ مانگنا سنت عمل بھی ہے اللہ سے دعا مانگے یا حیو یا قیوم بے رحمت کا استغیث اللہ اپنی رحمت سے میری مدد فرما دیجیے کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے اس لیے کہ جو عمل جتنا کثرت کے ساتھ کرے گا موت کے وقت میں وہ عمل اتنا آسانی سے کرنا اس کو نصیب ہو جائے گا چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ بعض لوگ موت کے وقت کاروبار کی باتیں کرتے ہیں کئی لوگ موت کے وقت گالیاں بکتے ہیں جو زندگی میں کلمہ اکثر ان کی زبان پر رہتا ہے آخری وقت میں وہی لفظ نکلتے ہیں تو بھائی جب کلمہ بار بار پڑھیں گے لا الہ الا اللہ کا ورد کریں گے تو یہ کلمہ زبان پہ اتنا چڑھ جائے کہ بے دھیانی میں بھی انسان کلمہ پڑھتا رہے چنانچہ ہمارے ایک تعلق والے دوست تھے خوب کلمے کا ورد کرتے تھے کسی وجہ سے ان کو آپریشن تھیٹر میں جانا پڑا تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب میں نے ان کو انستھیزیا دیا اور بے ہوش کیا تو یہ اس بے ہوشی کے وقت میں بھی زبان سے کلمہ پڑھ رہے تھے کہنے لگے کہ جب آپریشن ہو جاتا ہے تو پھر آدھا پونا گھنٹہ لگتا ہے اس کو ہوش میں آنے میں وہ آدھا پونا گھنٹہ کلمہ ہی اونچی آواز سے پڑھتے رہے اللہ تو ہم اس کلمے کو اکثر پڑھیں چلتے ہوئے پھرتے ہوئے بیٹھے ہوئے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ آرام سے کر سکتے ہیں آج اپنے اختیار سے اگر کلمہ پڑھیں گے تو موت کے قریب جا کر جب اختیار چھننے والا ہوگا اللہ اس وقت بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے ابو ذرا رحمت اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں کہتے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کے جو شاگرد تھے وہ بڑے حیران کہ ہم حضرت کو کلمہ کی تلقین کیسے کریں اچھا کلمہ کی تلقین کرنا یہ بھی ایک ذرا بات سمجھ لیجئے کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے اوپر والوں نے اس کے لیے مصیبت کر رکھی ہوتی ہے بیوی آتی ہے پہچانا میں کون ہوں کبھی بیٹے کو آگے کر دیتی ہے سن رہے ہو یہ کون تم سے گفتگو کر رہا ہے اتنی زیادتی ہے اس بندے کے ساتھ کہ اس کی جمعیت کو ڈسٹرب کرتے ہیں ساری عمر اس نے پہچانا اب اس وقت میں تو اس کو خدا کو پہچاننے دو نا سن رہے ہو میں بول رہی ہوں او خدا کی بندی یہ وقت ہے تمہارا خود بھی اللہ سے دعا مانگو اس کے سامنے اونچا کلمہ پڑھو تاکہ اس کو کلمہ یاد آ جائے اوپر والے اتنی زیادتی کرتے ہیں اس وقت نبی اسلام نے فرمایا کلمے کی تلقین کرو تلقین کا کیا مطلب یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے والا مر رہا ہو اور ہم اس کو کہیں کلمہ پڑھو نہیں فرمایا کہ تلقین کا مطلب تذکیر کہ اس کے قریب بیٹھ کر تم اونچا کلمہ اگر پڑھ لو گے اس کو خود بخود بھولا ہوا سبق یاد آ جائے گا اللہ کرے کہ ہمارے بھی آخری وقت میں کوئی اللہ والا ہمارے پاس ہے اور ایک بڑی مصیبت اور میں ارض کر دوں آخری وقت میں جو ڈاکٹروں کے پاس مریضوں کو دے دیا جاتا ہے نا یہ اللہ کے بندے ان کو ہوشی کا ٹیکا لگا دیتے ہیں نیک مومن ڈاکٹر اگر محسوس کرے کہ موت کا وقت قریب ہے مت ہوشی کا ٹیکا لگائے وہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا بیچارہ یہ کوئی کافر تھوڑا ہے یہ مومن ہے ہمارے ہاں زندگی کا کنسپٹ ڈفرینٹ ہے کے کیا کنسپٹ ہے کہ تکلیف نہ ہو بس بے ہوش کر دو مر جائے گا نہیں ہم نے تو اس کے ساتھ ظلم کر لیا آخری وقت میں اور دوائیاں بے شک دیتے رہو بے ہوشی کا ٹیکا کبھی نہ لگاؤ ہوش میں رہے تاکہ اللہ اس کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے اور اگر آپ اس کی تیمارداری کر رہے ہیں تو آپ بھی ڈاکٹر صاحب کو یہ سمجھائیں کہ اور ساری دوائیاں آپ دے سکتے ہیں بے ہوشی کا ٹیکا نہیں لگا سکتے سوئے سو جاتا ہے بندہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو اوپر والوں کو چاہیے کہ تلقین کرے تلقین کا کیا مطلب کہ اونچی آواز سے کلمہ پڑھے تاکہ اس کو بھولا سبق یاد آ جائے تو شاگردوں نے کہا کہ اچھا جس حدیث پاک میں یہ ہے نا ہم اب استادوں کے سامنے وہ حدیث پڑھتے ہیں تو خود بخود تلقین ہو جائے گی چنانچہ انہوں نے حدیث پڑھنی شروع کر دی ان فلاں ان فلاں ان فلاں جب انہوں نے دو تین راویوں کے نام پڑھے نا تو ان کو بھی یاد آ گیا کہ یہ فلاں حدیث پڑھ رہے ہیں تو اس سے آگے حضرت نے خود پڑھنی شروع کر دی روایت اور پڑھتے پڑھتے جب انہوں نے یہ کہا من کا نہ آخر و کلام ہی کا آخری کلام یہ ہوا لا الہ الا اللہ اور یہ الفاظ کہہ کر ان کی روح یہی پر قبض ہو گئی دخل الجنہ پریکٹیکلی جنت کے اندر داخل ہو گئے تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں آخری وقت میں اللہ تعالیٰ ان کو ایسی موت عطا فرما دیتے ہیں دسواں عمل جس کی وجہ سے خاتمہ بالخیر میں آسانی ہوتی ہے قرآن مجید کی ایک دعا ہے انسان اس کو اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لے روز مانگے کون سی دعا رب لا کلو بنا باد اذ تنا اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما دینا ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا وہ حب لنا ملدن کا رحما اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دی تھی اب یہاں پر ہب کا لفظ استعمال ہوا ہب کا مطلب ہوتا ہے کسی کو توحفہ دینا ہبا کر دینا ہب اس سے اس ہبا سے ہے کیا مطلب کہ اللہ اپنی رحمت ہمیں ہبا کر دیجیے کیا مطلب بات سمجھنے والی ہے جنت ہمارے عملوں سے ہمیں کبھی نہیں مل سکتی کیوں کہ عمل ہے محدود فانی اور جنت تو ہے ہمیشہ باقی رہنے والی تو فانی عملوں پر باقی رہنے والی جنت کیسے ملے ہمارے عمل اس کوالٹی کے ہو بھی نہیں سکتے کہ جنت کی قیمت بن سکے جب اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ماں بدنا کا حق کا عبادت اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا ہم حق ادا نہیں کر سکے ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں کہ ہم کہیں ہمارے عمل ایسے ہیں کہ ہمیں جنت لازمی ملنی ہے نہیں اس لیے یہ نہیں فرمایا کہ ان عملوں کے بدلے جنت دے دے بلکہ فرمایا حب اللہ نا کرام اللہ آپ ہمیں ہبا فرما دیجئے اپنی طرف سے انعام عطا کر دیجیے ان کا انتل وہاب اے اللہ آپ بہت بڑے داتا ہیں ہمیں اگر جنت ملنی ہے تو آپ کے کرم سے ملنی آپ کے کرم سے ملنی ہے آپ کے فضل سے ملنی ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیجیے حالت ہماری ایسی ہے چھوٹے بچے کو باپ اپنی طرف بلاتے ہیں نا تو باپ کو پتا ہوتا ہے چل کے نہیں آ سکتا ابھی تو قدم اٹھانا سیکھ رہا ہے مگر باپ پھر بھی کہتے ہیں کہ آؤ نظر رکھتا ہے بچہ تھوڑا ڈولتا ہے قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور جب گرنے لگتا ہے تو گرنے سے پہلے باپ اس کو اٹھا کے سینے سے لگا لیا کرتا ہے ہمارا بھی وہی حال ہے اللہ نے فرما دیا میرے بندو عمل کرو شیطان تمہیں بہکائے گا بہکنا نہیں میری طرف آنا ہے اب کبھی ہم گرتے ہیں کبھی پڑتے ہیں کبھی توبہ کر لی کبھی نیکی کر لی اللہ جانتے ہیں آ تو ہماری طرف ہی رائے نا چل تو رائے نا ہماری طرف جب بندہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے اللہ کے حضور آنے کی پھر اللہ آخری وقت میں اس کا برا خاتمہ نہیں ہونے دیتے اس بندے کو اٹھا کے اپنی رحمت میں چھپا لیتے اللہ تعالی ہمیں رمضان مبارک کے ان مبارک گھڑیوں میں یہ نعمت عطا فرما دے چنانچہ نبی رشاط اسلام نے یہ بات بتلائی کہ دعا مانگو اللہ انی اسلوکل من النار اے اللہ میں آپ سے جنت مانگتا ہوں اور جہنم سے پناہ مانگتا ہوں ہم بقیہ رمضان کے ایام میں یہ دعا مانگے اللہ تعالی اسلام پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخری وقت میں ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے وہ آخردا ان الحمد للہ رب طلعت شمس ولا غربت ولا جلست قوم احدثهم حضرت جی کے عمرہ حج اور دیگر قیمتی مضامین پر مشتمل بیانات کے اوریجنل کیسٹ اور سیریز حاصل کرنے کے لیے موبائل نمبر نوٹ فرما لیجیے zero three zero four four one one one zero zero four آپ سے التماس ہے کہ اپنی قیمتی دعا میں ہمارے اس ادارے نقش بندی ریکارڈنگز کو بھی یاد رکھیں ادارہ نقش بندی ریکارڈنگز خیال کل کپ سیلو کا سحبا على الوجه أو مشيا على الرأس